إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بشك آسمان و زمین کی تخلیق لیل و نہار کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس بارش میں جسے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے اور جس کے ذریعے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جسے اللہ آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوتا ہے اصحاب عقل و خرد کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اجمالی دلیل بیان کرنے کے بعد اس آیت میں تفصیلی دلائل کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ ذرا ان نشانیوں میں غور تو کرو کیا یہ اللہ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کے دلائل نہیں ہیں آسمان کی بلندی اس کی وسعت و پہنائی اس میں شمش و قمر اور ستاروں کی دنیا زمین کی پستی اس کا ہموار ہونا اس کے پہاڑ اس کے سمندر اس کی آبادیاں اور گونا گونافہ بخش چیزیں لیل و نہار کی باضابطہ گردش گرمی سردی موسم کا اعتدال رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں انواع و اقسام کے سامان لے کر چلنا سمندروں اور ہواؤں کا اس کے لیے مسخر ہونا آسمان سے بارش کا نزول جس سے مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے اور مختلف نباتات اور کھانے کی چیزوں کا پیدا ہونا زمین میں مختلف قسم کے جانور اور بنی نوع انسان کے لیے ان کی تسخیر ہواؤں کا چلنا ٹھنڈی گرم جنوبی شمالی شرقی اور غربی ہواؤں کا تنوع اور بادلوں کا وجود جو بارش کا پانی لے کر اللہ کے حکم سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود اور اس کی قدرت مطلقہ پر دلالت کرتی ہیں اور ہر صاحب عقل و خرد کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں